الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشمس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا اذا اذا تلاها والنهار جلاها والليل شم سے جللا یمشا سمنا ول او تحسی مواح فل پورا و وتقواها قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم زك انفسنا فانك خير من زكاها اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار لنا رب آمين کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورت البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ میں سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھیں اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے جا کر پھر مرکوز کیا گیا عالمت نفس ما احبرت لیکن سورہ انفطار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھیے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی صورت میں صورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورت البہ میں اس طرح تدریجن یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے شم سے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی ول قمر از اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تلاحا تلا یتلو پیچھے آنا فالو کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتل کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے انگلی ساتھ چلاتے اور اسی سے پھر یہ اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن لغوی مانی اس کی کیا کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے ورنہ نہارے را اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نقطہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا اس لیے کہ آگے اس کا ہم بدن آ رہا ہے وہ لے را یا شاہ اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے سورج کو رات میں ڈھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا وہ سمائے و ماں بنا اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں سورج اور چاند دن اور رات وہ سمائے و ماں بنا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تعبیر کیا ون و ماں کہا اور قسم ہے زمین کی جب کہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا وہ نفسم و ماں سولہا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا کو نک سکھ سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سنوارا فلحمہ فجورہا و تکواہا یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کی اس کا تقوا بھی اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دساہا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سنوار لیا بنا لیا جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائی سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائی سے اسے سنوارا جائے اسے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائی سے مرحصہ کر لیا مسجد کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ہاں یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروف آدمی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی اعتبار سے لیکن اس میں قد افلاح منظر کا اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سیلف جس کو کہ فائد نے سیلف قرار دیا ہے اس سیلف کو اپنی اڈ اور لمڈوں کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سیلف جو ہے ہماری خودی جو ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برامد کرنا جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپنشد کا جملہ بھی سنایا تھا کہ man in his ignorance identifies with the material sheaths which encompass his real self اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزیسو موڈ میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزیس کر رہا ہے جسم کو کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سر سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھوکی ہے اس میں وہ نفق تفریح ہے بالروحی تو اس مٹی کے ڈھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامد کرنا اور اس کو بنانا اور سنوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دستہ دستا یا پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوشخبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں ام تراب یا اسے جا کے میں مٹی میں دباؤں تو دسا یدسو دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قد خواب امن وہ ناکام ہو گیا اب کس حقیقت پر ایک تو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کل سورت العلیٰ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مضامین جو ہے جو بھی صورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورت العلیٰ میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے اس کی آخری چھ آیتیں جو ہے وہ کیا ہے قد من تزکا رسم رب ہی اللہ بل تو سیرون دنیا و لاط خیر و ابقا نفس صحف اولا صحف ابراہیم قد افلاح من تزکا جس نے پاکیزگی حاصل حاصل لی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برس کیا ہے قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دسا اس پر گواہی لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آسمان ہے بلند زمین ہے پست بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں ہیومن بینگس ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسان انسان جو ہے وہ روحانی وجود اس کا اس کے اندر دفن ہو چکا ہے تو قد خواب من دساہا قد افلاح من رکھا اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئی سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارا ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک وزیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور یہاں لفظ روح نہیں آیا نوٹ کر لیجیے نہیں جیسے نفس اللہ یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے یہ گدھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گھوڑے میں بھی ہے چمتنجری میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایوولوشن ہوا ہے اس ایولیوشن کا جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مورل مورل سینس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا سچ بولنا برا وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا دوسرے وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم لفظ اللوامہ یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی کانشنس پنچنگ میں بھائی کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے روح انسانی میں تو معرفت خداوندی ہے اور محبت خداوندی ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہاں سے نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم امر کی نہیں ہے رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شہ روح ہے عالم امر کی شے تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بہی مانا کہ اس میں وہ ایک مورل سینس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے ودیت شدہ الہام شدہ الحمہ الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہے اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہیں اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہچانی شاید نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی عباد کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے الہ یس القلم عمل یس اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹینشیل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برآمد کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھ آئے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائف ہو گیا خطناک اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجلس کا ہوتا ہے ایسے کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرف بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بالمعروف معروف دہیل کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی بحثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر اسے حص ہی نہ رہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا وہ احساس ہی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے یہ منکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے کزبت سمود و بیتا ہوا قوم سمود سبود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود عزم باس آشپا جب ان کا جو سب سے شکی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور موجہ ڈالی تھی اس کو اس نے ہلاک کر دیا قال رسول اللہ نا قط کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تم گڑبڑ پیدا نہ کرنا فقط زبو ہو فا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی دم دماغ تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا ولا یقاف و اقباہ اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی اس نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انفرادی اور پھر اجتماعی ان دونوں چیزوں کو اس صورت میں جمع کر دیا گیا اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں تین جوڑے بلکہ دو جوڑے آ رہے ہیں صرف بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفا دی ویا کم بلایا تو